میدان میں چاہتے ہو ہر میدان میں ماضی میں تمہیں خاک چٹائی گئی ہے مستقبل میں بھی خاک چٹائی جائے گی انشاءاللہ آؤ عقل کے میدان میں آؤ اندھو تم کچھ بھی نہیں ہو مسلمانوں کے مقابلے میں علم کے میدان میں تم آئے رسوا ہو گئے تم تو اپنی تورات کی اصل زبان ثابت نہیں کر سکے انجیل کی اصل زبان ثابت نہیں کر سکے لاؤ یورپ والو مجھے کوئی تورات کا حافظ دکھاؤ لاؤ یورپ والو مجھے کوئی انجیل کا حافظ دکھاؤ پھر ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں عورتیں حافظ دکھائیں گے بڑھیا حافظ دکھائیں گے سات سال کا بچہ حافظ دکھائیں گے پانچ سال کا بچہ حافظ دکھائیں گے ہم نے رب کے قرآن کو نہیں چھوڑا تم چھوڑ گئے تم انجیل چھوڑ گئے لاؤ اپنے نبی کی سیرت بیان کرو تم حضرت عیسیٰ کی سیرت نہیں بیان کر سکو گے حضرت موسا کی سیرت نہیں بیان کر سکو گے میں اپنے نبی کے بال بالوں کا رنگ بتاؤں گا میں اپنے نبی کے بالوں کا انداز بتاؤں گا میں اپنے نبی کے چہرے کی اپنے چہرے کی نارائی بتاؤں گا میں نبی کے رخسار بتاؤں گا ان کی آنکھوں میں چلنے والی سرخ ڈوریاں گنواؤں گا میں اپنے نبی کی داڑھی کے سفید اور کالے بال گنواؤں گا میں ابھی اپنے نبی کا چلنا بتاؤں گا میں اپنے نبی کا قدم اٹھانا بتاؤں گا میں اپنے نبی کا مسکرانا بتاؤں گا میں اپنے نبی کی گفتار بتاؤں گا میں اپنے نبی کا کردار بتاؤں گا میں اپنے نبی کا لہجہ بتاؤں گا میں اپنے نبی کا انداز بتاؤں گا میں اپنے نبی کی خطابت بیان کروں گا میں اپنے نبی کی سخاوت بیان کروں گا میں اپنے نبی کی شجاعت بیان کروں گا میں نبی کی ایک ایک ادا کو بیان کروں گا میں نبی کے گھر کی زندگی بتاؤں گا میں نبی کی گلی کی زندگی بتاؤں گا نبی کی بازار کی زندگی بتاؤں گا آؤ تم بھی اپنا ماضی لاؤ میں محمد عربی کی شخصیت کا ایک ایک پہلو سامنے لاؤں گا ہمیں تو یہ بھی یاد ہے میرا نبی کتنی دفعہ کنگا کرتا تھا اور ظالموں تم تو چوتھے دن اپنی شکل بدلتے ہو لباس بدلتے ہو ہمارا نبی ہمیں جہاں کھڑا کر کے گیا آج بھی وہی ہے قیامت تک اسی جگہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ